خوش نصیب وہ جو توبہ پر مرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن گناہ گار توبہ کرنے والا ہوتا ہے یعنی کبھی گناہ کرتا ہے کبھی توبہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی موت توبہ کی حالت میں آئے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعه مکمل پاکی حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له